ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخويصة نفسك ودع أمر العامة فإن من ورائكم أياما الصابغ فيهن على دينه كالقابض على الجمر وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله من نجاه قال أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيتك وقال عليه الصلاة والسلام إذا ظهرت البدع والفتن وسبت أصحابي فليظهر العالم علمه فمن لم يفعل فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين صدق الله مولانا العظيم وقال عليه السلام يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن أو كما قال عليه السلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف پڑھیں سب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم والا عل سعید نا ابراہیم ان حمید دن بھائی اردو سمجھتے ہیں نا تو اس بچے کے ہونٹ کیوں نہیں ہلے بھائی گلو شریف پڑھیے میں نے کہا تو فوراً شریف پڑھنا چاہیے آپ ایسے ہی چپ چاپ بیٹھے رہے آپ کے ہونٹ بالکل نہیں ہلے میں دیکھتا رہا کون پڑھ رہا ہے کون نہیں پڑھ رہا دیکھیے میں نے جو آیت پڑھی اس میں حکم ہے سلو علیہ وسلم تسلیم یہ آیت جب ہمارے کان میں پڑے تو ہمارے ہونٹ فوراً ہلنے چاہیے فوراً اس ارشاد گرامی کی حکم کی تعمیل کرنا چاہیے حتیٰ کہ امام تحاوی رحمۃ اللہ علیہ مختصر اختلاف العلماء میں قاضی ابو یوسف کے حوالے سے ان کا یہ قول نقل کیا ہے کہ جمعہ کے خطبے میں بھی خطیب جب یہ آیت پڑھے تو دل دل میں درشری پڑھنا چاہیے اتنی اہمیت ہے باقی سب تو منع کرتے ہیں کہ جمعہ کے خطبے میں کلام نہیں سلاد نہیں کچھ نہیں چپ چاپ سننا ہے مگر قاضی ابو یوسف کہتے ہیں وہاں بھی ہونٹ ہلائے بغیر دلو شریف ضرور پڑے آدمی کیونکہ سلو امر ہے والامر امرولی نور الانوار کے طلبہ جانتے ہیں امر کی چودہ قسمیں ہیں تو اس میں اصل تو وجوب کے لیے ہے جب تک کوئی قرین صارفہ نہ ہو وہاں تک پر محمول ہوگا تو اس کی تعمیل کرنا چاہیے فوراً درو شریف پڑھنا چاہیے اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے پھر سے ایک مرتبہ شریف پڑھ لیں اللہ صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد محمد کما صلی سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد کما باركت على علی إبراهيم ابراہیم والدہ عرض ابن ابراہیم ان حمید المجید پھر تمہارے موت نہیں ہل رہے ہیں یار میرے والد کو دوستوں بندو عزیز بچوں مدرسے میں بیٹھے ہیں مدرسے میں آئے ہیں اپنی روحانیت کو مضبوط کرنے کے لیے مدرسہ صرف علم کے لیے نہیں ہوتا ہے علم کے ساتھ ساتھ تقوا حاصل کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں تو ہماری روحانیت بھی اسٹرانگ ہونی چاہیے مضبوط ہونا چاہیے یعنی علم کے ساتھ ساتھ ذکر بھی ہونا چاہیے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات مولانا منظور نعمانی نے جمع کیے ہیں مولانا حسن علی نبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جمع کیے ہیں تو ان میں چھ نمبر کے اندر سب سے زیادہ ملفوظات علم اور ذکر کے ہیں باقی پانچ نمبر کے بارے میں ملفوظات کم ہیں زیادہ سے زیادہ ملفوظات حضرت کے علم اور ذکر ہیں اور ابھی سوشل میڈیا پر اس کا اقتباس چل رہا ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے کہ یہ کام ایسے لوگوں کے ہاتھ میں چلا جائے جن کے پاس علم نہ ہو تو پھر جہالت کے ساتھ اس کام کو کریں گے تو ضلالت اور گمراہی پھیلے گی کیونکہ ہدایت پھیلانے کے لیے علم ضروری ہے اور علم کے ساتھ اگر ذکر نہ ہو تو ذکر بھی بہت ضروری کیونکہ ذکر سے تعلق معلّہ پیدا ہوتا ہے اگر ذکر نہیں کیا تعلق اللہ نہیں ہوگا تو صرف ظاہری شکل رہ جائے گی وہ روحانیت اور باطنی کیفیت نہیں بنے گی تو علم بھی بہت ضروری ہے ذکر بھی بہت ضروری ہے اور اس زمانے میں خاص طور پر آپ حضرات دونوں طرف توجہ دیجیے علم بھی خوب حاصل کیجیے محنت سے پڑھیے اور ذکر والی لائن کو بھی زندہ کیجیے اور ذکر بھی خوب کیجیے مشائق سلوک کے ہاتھ پر بیاض ہو جائیے اللہ اللہ کیجیے روزانہ ذکر کیجیے پندرہ بیس منٹ ذکر کے لیے نکالنے کا کیا مذائقہ ہے اس میں تو روزانہ ذکر کی مجلس ہو جو طلبہ شوقین ہیں دورہ مشکات ہدایات کے طلبہ ہیں بڑے ہیں بیت ہو کر کے وہ ذرا تصوف کی لائن میں بھی لگیں اور ذکر کے ذریعے اپنی روحانیت مضبوط کریں اور دورہ مشکات حدیث پڑھنے والے طلبہ جو ہیں درود شریف کی کثرت کریں درود شریف سے ہمارا تعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مضبوط ہو جاتا ہے اور جتنا ہمارا تعلق مضبوط ہوگا تو وہاں سے فیض بھی اتنا زیادہ حاصل ہوگا اور آپ سب کا رپورٹ وہاں پہنچتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حال احوال معلوم کر کے خوش ہوتے ہیں اچھے احوال ہوں تو آپ کے لیے دعا کرتے ہیں اور اگر کوئی بری حالت میں وہاں پہنچے تو افسوس کرتے ہیں استغفار کرتے ہیں دعائیں مغفرت کرتے ہیں آپ کے لیے تو اس لیے شریف کا خاص طور پر ورد رکھنا چاہیے حضرت شیخ یونس صاحب اللہ ان کو غریب رحمت فرمائے اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے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 میں نے کہا کہ اچھا تو پھر میری بات سمجھ نہیں پڑی تو انہیں سے پوچھ لیجیے اور میں نے دیکھا کہ پیچھے والے قلعہ ہے اور اس پر سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سیدھے خط کے ساتھ کھڑے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکل صورت میں ہے اور میں نے کہا دیکھ لو ان کو اور انہیں سے پوچھ لو وہی سمجھا دیں گے تو یہ کس کی برکت ہے خواب میں سرکار کی زیارت درو شریف کی برکت اور پھر حضرت سلمان اس کا مطلب میں نے یہ لیا کہ اللہ پاک نے فہم حدیث کو مجھ پر کھول دیا ہے کہ حدیث کے راز اور فرار اور اس کے معنی اللہ پاک نے شیخ کے قلب پر کھول دیے تھے منکشف کیے تھے تو اصل علم کہاں سے آتا ہے اللہ کی طرف سے یہ کتابیں اور یہ اور یہ تو سب اسباب ہیں ذرائع ہیں اصل معلوم کون ہے اللہ ہے دیکھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا میں سب سے زیادہ علم دیا گیا تھا آپ نے فرمایا اوتی تو علم الاولین والآخرین مجھ کو پہلوں اور پچھلوں کا علم دیا گیا یعنی حضور کو جتنا علم دیا گیا تھا پہلے نبیوں کو بھی اتنا نہیں دیا گیا تھا سب پہلوں اور پچھلوں کا سب سے زیادہ علم حضور کو دیا گیا حالانکہ حضور کے نہ کوئی استاد ہیں اور حضور نے نہ کوئی کتاب پڑھی ہے نہ حضور لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے نہ کسی اسکول میں گئے نہ کسی کالج میں نہ کسی یونیورسٹی میں نہ کسی مدرسے میں نہ کسی دارالعلوم میں لیکن سب سے زیادہ علم والے یہ علم کہاں سے آیا اوپر سے اللہ کے طرف وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما كتاب اللہ نے آپ کو بتا حکمت دانائی وزدم سمجھداری اللہ نے آپ کو عطا کی اور آپ کو ایسی ایسی باتیں سکھائیں جو آپ کو پہلے معلوم نہیں تھی اور اللہ کا فضل آپ پر بہت عظیم رہا ہے یہ کب ملے گا جب ہم ہم بھی اپنا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط کریں گے ایک اول کو دھیان سے پڑھیں گے محنت سے پڑھیں گے توجہ سے پڑھیں گے شوق سے پڑھیں گے اور پھر اپنی محنت پر بھروسہ کر کے نہیں بیٹھ جانے گا دعا بھی مانگیں گے یا اللہ رب زدنی علما میرے علم میں اضافہ فرمائیے ہر نماز کے بعد کم سے کم تین مرتبہ ہر طالب علم یہ دعا پڑھ لیا کرے پڑھیں گے انشاءاللہ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما تین مرتبہ پڑھا کرو خود حضور کو اللہ نے حکم دیا ہے جی؟ ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما تو حضور خود اس دعا کو پڑھتے تھے رب زدنی علما تو مجھے اور آپ کو زیادہ ضرورت ہے اس کو پڑھنے کی تو ہم خوب اس دعا کا ورد رکھیں اور اللہ سے ماں ہے تو اللہ ہمارے علم میں پختگی عطا فرمائیں گے دل میں بصیرت عطا فرمائیں گے اس کے بعد آپ جب فارغ ہوں گے یہاں سے جائیں گے انشاءاللہ حافظ بن کر عالم بن کر مفتی بن کر محدث بن کر تو آپ نے دین کی خوب خدمت کر لی ہے ان شاء اللہ یعنی کریں گے ان شاء اللہ رکھیں اللہ سے دعا مانگے ایک حدیث میں دعا بہت اچھی آئی ہے اللہ ذک طیبن پہیے طیبن اے اللہ مجھے رزق بھی بہت عمدہ دیجیے اور مجھے استعمال بھی بہت عمدہ طریقے سے کر لیجیے ہاں جی، حدیث نے فرمایا اللہ جب کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کو استعمال کرتے ہیں اس کو یوز کرتے ہیں پوچھا حضور کیسے یوز کرتے ہیں فرمایا قبل الموت مرنے سے پہلے اس کو اچھے اچھے اعمال کی توفیق دے دیتے ہیں تو اللہ سے توفیق مانگیے اور یہ دعا مانگیے کہ اللہ ہم کو اپنے دین کے لیے استعمال کر گے یوز کر گے کہ ہم آپ کے دین کے کام آ جائیں ہمارے ذریعے کچھ دین کا کام ہو جائے تو یہ دعا مانگتے رہیے اور اس کی نیت کیجیے کہ انشاءاللہ ہم اس علم کو سیکھنے کے بعد اس کی نشر و اشاعت کریں گے اس کو پھیلائیں گے دوسروں تک پہنچائیں گے اور اس کے لیے اس زمانے میں ہم دیکھتے ہیں دنیا میں ادھر ادھر کی چیزیں بہت ہیں فتنے ہیں ہر طرف سے فتنوں میں گرے ہوئے ہیں بیرون فتنے اندرونی فتنے آپس کے جھگڑے اور شقاق نفاق اختلاف پتہ نہیں کیا کیا چیزیں تو بحیثیت ایک طالب علم کے ہم لوگوں کو ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دینا چاہیے ابھی تو ہم پڑھ رہے ہیں دھیان سے اپنا پڑھیں ایسی چیزیں موبائل پر آئیں واٹس ایپ پر آئیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے ہمیں اس سے کیا لینا دینا ہمیں دنیا سے کیا مطلب مدرسہ ہے وطن اپنا ہاں جی آگے تو تم کو ہے ایسے جی۔ تو ہم مدرسے کو اپنا وطن بنائیں مدرسے میں اپنا کام کریں اور دنیا کی اللہ بلا سے بچ کر رہے دیکھو میں نے تمہارے سامنے حدیث شریف پڑھی رقبہ اپنے آمد رضی اللہ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا من نجات نجات کس میں ہے سالویشن بچاؤ ہم اپنا بچاؤ کیسے کریں مجھے تو اپنے دین کی فکر ہے کہ میرا دین بچ جائے میں محفوظ رہ جاؤں تو مجھے نجات کیسے حاصل ہو جہنم کی عذاب سے میں کیسے بچ جاؤں اللہ کی ناراضگی سے میں کیسے بچ جاؤں کیسے میں اپنی حفاظت کر لوں پروٹیکشن یہ پروٹیکشن کیسے حاصل ہوں ارشاد فرمایا تین باتیں کرو عملی لکھا کا ارشاد زبان کنٹرول کرو بولیے جیسا بھائی گھر میں بیٹھے رہو وقت کی اعلیٰ خفی تھی اپنے گناہوں پر روتے رہو تمہیں نجات مل جائے جب فتنوں کا زمانہ ہو تو زبان کو کنٹرول میں رکھنا بہت ضروری ہے جی زبان کو کنٹرول میں رکھنا بہت ضروری ہے اب آج کل زبان سے ہم بولتے کم ہیں ہاں جی واٹس ایپ زیادہ کرتے ہیں ہے نا دیکھو یہ فون جو ہے اس کو فون ٹیلی فون بھی ایجاد کیا تھا بات کرنے کے لیے لیکن ٹیلی فون پہ وہ بات تو کرتا ہی نہیں سب ایس ایم ایس کرتے ہیں تو وہ ٹیلی فون نہیں رہا وہ تو کچھ اور بن گیا ٹیکسٹ فون ہو گیا وہ تو اس میں بہت سی چیزیں ادھر ادھر گرتی ہیں تو اس پر بھی کوئی غلط سلط چیز نہیں لکھنا چاہیے غلط سلط چیزیں آئیں اس کو آگے نہیں بھیجنا چاہیے احتیاط کرنا چاہیے کم لکھانے کا لکھنا اور اس پر چیزیں آئیں تو اس پر کوئی کامنٹ بھی نہیں کرنا چاہیے کیا کون صحیح کون غلط کون کیا کون کہاں اس لیے کہ یہ سب غیبت میں شامل ہو سکتا ہے اور غیبت حلال کہ حرام ہے بولو غیبت حرام ہے تو حرام کام کیوں کرے میں ابھی آنے سے پہلے جی دیکھ رہا تھا کیا کہوں طلبہ میں کیا بات کروں تو میں اپنے موبائل فون میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں تو ایسے ہی گھما کے اپنی نوٹس میں دیکھنے لگا تو ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ محفوظ بہت اچھا ملا جو سعید الخاطر میں انہوں نے بیان کیا وہ کہتے ہیں لقی تو مشاعر اخوا جو پختلف وطن یہ تفاوت مقابل علم میں بہت مشاعر سے ملا ہوں ہر ایک کے حالات بھی الگ الگ ہیں اور علم کی مقدار میں بھی تفاوت ہے کسی کا علم بہت گہرا پختہ اور کسی کا علم ہلکا پھلکا وہ کرنا ہوں گی سخبین العامل منهم بعلمه كان غيره اعلم منه مجھے سب سے زیادہ نفع جو ہوا وہ ان علماء سے ہوا جو اپنے علم پر عمل کرنے والے تھے اگر یہ دوسرا علم میں ان سے آگے بڑھا ہوا تھا لیکن جو عمل کرنے والا تھا اس کے ذریعے مجھے نفع سب سے زیادہ تھا وہ لقیب جماعت میں کہ حدیث یہ حضون وہ یعنی ہیں اہل حدیث جو حدیث کا مشغلہ رکھنے والے تھے ان کی ایک جماعت سے میری ملاقات ہوگی ان کو حدیث میں بہت ازبر یاد ہے ہل رہے ہیں اور حدیث کی معرفت بھی ہے وجہ کن نہ ہی بچی یو خجون جذر ہی لیکن وہ غیبت کے معاملے میں بہت تصاوٹ اور ڈھیل سے کام لیتے تھے اور کہتے تھے یہ تو ہم جرح و تعدیل کر رہے ہیں کہ جو جرح کرنا ہے وہ تو ضروری ہے اور حدیث کی جرح ہے لیکن اس جرح کی آڑ میں غیبت کرتے تھے وہ یا خضون آداب جب اجرت حدیث پڑھانے پر بہت بڑا معاوضہ لیتے ہیں حدیث سناتے تھے اور کہتے تھے حدیث سنانے پر معاوضہ چاہیے حالانکہ امام بخاری جیسے محدثین بچوں کو حدیث سناتے تھے کبھی کوئی معاوضہ نہیں لیتے تھے یہ لوگ تو لوگوں کو کہتے تھے ہم حدیث سنائیں گے لیکن اس پر معاوضہ لیں گے ہمارے زمانے میں قرآن سنانے پر معاوضہ لیتے ہیں باہر کے قاری آتے ہیں تو پہلے سے مانگ کرتے ہیں بعض مصری قاری پانچ ہزار پاؤنڈ چاہیے ایک سفر کے تو وہ جو بلانے والے ہیں وہ بھی کہتے ہیں خدا حافظ آپ وہیں رہو یہاں پانچ ہزار کہاں سے لائے ہیں ہاں ایسے پہلے سے پیسے مانگتے ہیں ڈیمانڈ کرتے ہیں تو یہ لوگ حدیث سنانے پر ڈیمانڈ کرتے تھے وہی نبی جواب اللہ سے میں نے ایسوں کو دیکھا کہ جواب دینے میں وہ جلد بازی کرتے تھے تاکہ ان کا مقام نہ دھرے سوال پوچھا جائے تو جھٹ سے پھٹ پٹ پھٹ جواب دیتے تھے تاکہ لوگ کے پاک اور بڑا اللہ ہے حالانکہ غلطیاں بھی کرتے تھے اور جواب کے موڑوں میں تو بہت احتیاط کرنا چاہیے فقہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ آدمی پھڑ پڑ پھڑ پھڑ اس میں جواب دیتا رہے حدیث کے معاملے میں فقہ کے معاملے میں دینی مسائل میں بہت زیادہ محتاط اور چوکنا رہنے کی ضرورت ہے سلم صالحین ہی کتنے دھرتے تھے جواب دیتے نہیں دیتے تھے ان کو مسئلہ پوچھا جائے دوسرے کے پاس بھیج دیتے تھے ان سے پوچھ لو نہیں فلاں سے پوچھ لو نہیں خود جواب دینے سے احتیاط کرتے تھے لیکن میں نے ان کو دیکھا کہ جواب دینے میں وہ جلدی جلد بازی کرتے تھے تاکہ ان کا مقام نہ ڈرے آج کل تو ایسے بہت لوگ موجود جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک تھا ہر سوال کا جواب جھٹ سے دیتے ہیں جھٹ سے دیتے ہیں اور ان میں بہت سے سوال کے جواب میں غلطیاں بھی کرتے ہیں اس لیے کہ لوگوں نے اگر جواب نہیں دیا تو ویلیو گھٹ جائے گا تو ویلیو کم نہ ہو اس کے لیے وہ ہر بات کا جواب دینا ضروری تھا تو یہ لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایسا کرتے تھے تو ان سے کچھ مجھے نفع نہیں ہوا آگے کہتے ہیں ولقی تو عبد الوہاب المافی میری ملاقات شیخ عبد الوہاب المافی سے ہوئی قانون اس طرف سلب صالحین کے طرز پر وہ تھے لم یوسما کی مجلس ہی غیبت ان کی مجلس میں ہم نے کبھی کوئی ایک لفظ بھی غیبت کا نہیں سنا ولا وضا اسماع حدیث حدیث سنانے کے لیے کبھی بھی وہ اجر اور معاوضہ نہیں مانتے تھے وہ اذا تو علیہ احادیث الرقاق اور واتصل و اور احادیث نقاب یعنی دل نرم کرنے والی حدیثیں موت آخرت قیامت حشر نشر اور جہنم کا عذاب قبر کا عذاب یہ سب حدیثیں دل نرم کرنے والی ہیں یہ جب ان کے سامنے پڑی جاتی تو وہ دھاڑے آمان کے روتے اور مسلسل روتے رہتے یہ تو ہم نے شیخ سب کو بھی دیکھا کہ ذرا سا آخرت کا کا قبر موت کا من کا تو ایک دم سے ان کی آواز بڑھ رہا جاتی اور رو پڑتے تھے تو یہ مشاہد جو ہوتے ہیں ان کا دل وہ نرم ہوتا ہے وہ رو پڑتے ہیں تو شیخ عبد المحاب الگ کو میں نے دیکھا کہ بے تحاشا رو دیتے ہیں فكان وأنا صغير السن حينئذ يعمل بكاؤه في قلبي ويبني ہوا میں اس وقت چھوٹا بچہ تھا لیکن ان کے رونے کی کیفیت دیکھ کر کے وہ میرے دل میں بھی اثر پڑتا تھا اور اس کا ایک فاؤنڈیشن اور ایک بنیاد میرے قلب میں سیٹ ہو گئی تو اگرچہ ان کی باتوں سے میں نہ رو مجھے سمجھ بھی نہ پڑے بات باتیں لیکن اس سے میرے دل میں ایک بنیاد پھیل گئی اور بچوں کو بھی رونا چاہیے ہم لوگ آج روتے نہیں ہیں ہم ہنستے ہوتے ہیں ہنسی مذاق جوکس بہت کرتے ہیں حالانکہ کچھ کبھی کبھی تنہائی میں اللہ کے سامنے رونا بھی چاہیے فضائل صدقات کے اخیر میں حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے زاہدین کے ستر قصے نقل کیے ہیں ان قصوں کو پڑھنا چاہیے ان میں بہلول کے قصے پڑھیں اسے رونا آئے گا وہ چھوٹا بچہ جس کو اخروٹ کھیلنے کے لیے نہیں مل رہے تھے رو رہا تھا پوچھا کیوں روتے ہو میں اخروٹ خرید کے دیتا ہوں کہا میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ کھلونا نہیں مل رہا ہے میں تو اللہ کے خوف سے رو رہا ہوں اللہ کا ڈر مل رہا ہے تو چھوٹا بچہ ہے ابھی تو نابالغ ہے تیرے اعمال بھی نہیں لکھے جا رہے تو کیوں روتا ہے کیا جواب دیا اس نے میں نے اپنی ماں کو دیکھا کہ جب چولہا جلاتی ہے تو پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں رکھتی ہیں اور اس کے بعد جب چولہا جل جائے پھر بڑی بڑی لکڑیاں رکھتی ہیں تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ قیامت میں جب جہنم جگائی جائے تو پہلے ہم چھوٹوں کو جہنم کی آگ میں رکھا جائے پھر بڑوں کو رکھا جائے اس لیے مجھے رونا آتا ہے تو یہ چیز جو بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کے رونے کا اثر میرے قلب پر پڑتا تھا اور اس سے ایک فاؤنڈیشن قائم ہو گیا تھا وکان آیا سماعت اللہ پھر نقل وہ انہیں مشاعر کے فرض پر تھے کہ جن کے حالات ہم نے کتابوں میں پڑھے تھے تو میں نے دیکھا کہ یہ آدمی ہے ان سے علم سیکھنے کی ضرورت ہے آگے فرمایا کو ابا منصور الجوالی فقان کثیر تھی شدید تحرمی تھی وہ یقین متقل محقق وروب مسئلہ علی مسئلہ ظاہر اللہ کی جواب ہاتھ بجوابها بعض تو فيتوقف فيها حتى وہاں وكان كثير الصوم والصمت تفریحی وہ سم ابو منصوب جی سے ملاقات ہوئی بہت چپ رہنے والا ہے وہ کم بولتے تھے کم ہو اور سوچ کر بولتے تھے جو بات ہو تو شدید تحر ہوئی بہت زیادہ سوچ بچار کر ناپ توڑ کر پھر بولتے تھے جو کہنا ہے اور وہ پختہ علم والے تھے محقق تھے کبھی ان کو ایسا مسئلہ پوچھا جاتا جو بالکل ظاہر ہے چھوٹا موٹا مسئلہ ہے سب کو معلوم ہے اور ان کے پاس بچے بھی اس کا جواب دے سکتے ہیں لیکن رک جاتے یہاں تک کہ اچھی طرح پختگی آ جائے پکا ہو جائے یقین ہو جائے پھر جواب دیتے اور وہ کثیر رسوں میں وہ سم بہت روزے رکھتے تھے ہمیشہ چپ رہا کرتے تھے بولتے نہیں تھے کم بولتے تو ان کی علم میں بھی بہت برکت تھی اور ان کی علم سے پھر آگے فائدہ بھی ہوا فنتفاق کو بہار لینے اکثر من انتفاعی بغیر مجھے ان دو مشاہد سے نفع زیادہ ہوا بنسبت دوسروں کی ففہمت من هذه الحالة أن الدليل بالفعل أرشد من الدليل بالقول میں اس سے سمجھ گیا کہ عمل کا اثر قول کے اثر سے زیادہ پڑتا ہے تو ہماری عملی زندگی اس کا اثر دوسروں پر زیادہ پڑے گا فلاح اللہ فی العلم بالعمل عمل فی العمل بالعلم اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو اور اپنے علم پر عمل کرو اپنے علم پر عمل کرو فعم ہو اللہ اصل تو یہی ہے کہ آدمی اپنے علم کے اوپر عمل کرے كل کل من ضاع عمره في علم لم يعمل به بڑا مسکین ہے وہ آدمی جو اپنی عمر ویسٹ کر دے ضائع کر دے علم تو بہت سیکھے لیکن اس پر عمل نہ کرے ففاتته لذات الدنيا وخيرات الآخرة خیرات مفلسا مع مفلس الحجة عليه ہے ایسا آدمی جو علم پر عمل نہ کرے اس کو نہ دنیا میں کوئی لذت ملے گی اور نہ آخرت میں کوئی خیر ملے گی وہ خدا کے دربار میں آئے گا تو مفلس بن کر کے آئے گا کیونکہ اس کی نیکیاں ساری ضائع ہو جائیں گی جن کی قیمتیں کی ہیں ان کو دے دی جائیں گی نیکیاں اس کے پاس تو کوئی نیکی رہے گی ہی نہیں وہ مفلس ہوگا اور پھر اس کا علم اس پر حجت بن جائے گا کہ تیرے پاس تو علم تھا پھر بھی تم نے بدعملی اختیار کی تو اس لیے یہ ابن الجوزی نے سید الخاطر میں ایک سو اڑتیس پر یہ بات کہی ہے تو یہ ہم کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرنا ہے اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا امل علیہ سام اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو اگر نجات چاہیے ہے تو جب فتنے ہوں ادھر ادھر کی باتیں ہوں اور بہت کچھ چل رہا ہو اخبار بینی سے پرہیز کیجیے اس نے کیا کہا اس نے کیا کہا کون حق پر کون باقی پر کون غلطی پر کون صحیح ہمیں ان سے اپنے کام سے کام کرو باقی سب چھوڑو ہمیں تو پڑھنے کے لیے آئے ہیں ہمیں ان کی طرف پرہیز نہیں کرنی ہم لکھا لے ہی گلی آگے والی لیا ہو بھائی تو اپنے گھر میں اپنی گنجائش رکھو ارے جہاں تک ان کی ہو گھر میں بیٹھے رہو یعنی آپ بھی مدرسے میں ہیں تو اپنے حجرے میں رہو مسجد میں رہو درسگاہ میں رہو باہر گھومنے کے لیے جانا سیر سفاتے کے لیے سڑکوں پہ گھومنا دکانوں پہ جانا بلا وجہ سیر کرنا اس سے احتیاط کرو ہے نا باہر جائیں گے تو سب سے پہلا گناہ جو ہوگا وہ کون سا ہوگا باہر بے پردگی ہے اب ان کو ہم منع تو نہیں کر سکتے کر بھی نہیں سکتے ہیں فری ملک ہے آزادی ہے جس کو جو پہننا ہے پہنے تو اس طرح کی ہم سمجھیے بے حیائی بے شرمی والا لباس ہوتا ہے بے شرمی والے فوٹو ہوتے ہیں بڑے بڑے بل بورڈ کے اوپر اس طرح نیم بڑھانا فوٹو ہوتے ہیں ہماری نگاہ اس پر پڑتی ہے ہمارا دل خراب ہوتا ہے جی؟ باہر جاتے ہیں دوسرا گنا خان کا ہوتا ہے گانا چل رہا ہوتا ہے تو وہ گانا کان میں پڑتا ہے تو قلب کے اوپر اثر کرتا ہے جانتے نہیں کہ عبداللہ اللہ عمر رضی اللہ عنہ نافع کے ساتھ چل رہے تھے نافع چھوٹے بچے تھے گانے کی آواز آئی عبداللہ بن عمر نے کان میں انگلیاں ٹھونس دی اور انگلیاں ٹھونس کر چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے اور پھر نافع سے پوچھا نافع وہ گانے کی آواز چلی گئی تو کہاں حضرت چلی گئی تب انگلیاں نکالی اور فرمایا ایک دفعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا گانے کی یعنی آواز آئی تو آپ نے بھی ایسے ہی کیا تھا تو میں نے بھی یاد ایسے ہی تو آپ باہر جائیں تو کام گنا ہوگا تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے حجرے میں ہی رہیے اپنی دستگاہ میں بیٹھیے مسجد میں آ کے بیٹھیے مطالعہ کیجیے یہ عمل یہ کا ہوئی تو کیونکہ اس وقت چھ سات آٹھ سال کے لیے یہی آپ کا بیٹ ہے تو اپنے بیٹ میں ہی رہو بہت سے باہر نہ نکلو اور وہاں ہوتی ہے اپنے گنا پر رو آدمی اپنے گنا پر کب روتا ہے جب اپنے آپ کو گنہ گار سمجھتا ہے آج تو کوئی اپنے آپ کو گنہ گار سمجھتا ہی نہیں ہے سب سمجھتے ہیں کہ میں تو سب سے زیادہ پرہیزگار اس دنیا میں مجھ جیسا نیک تو کوئی ہے ہی نہیں میں ہی سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں اور میں تو جنتی ہوں مجھے تو سرٹیفکیٹ مل گیا ہے جنت کا مجھے تو دوزخ کے عذاب کا سامنا کرنا ہی نہیں ہے دوزخ دیکھنی ہی نہیں ہے مجھے تو فرسٹ کلاس نہیں مل رہی ہے جنت میں بھی یہی سمجھتا ہوں اللہ مجھے معاف کرے تو ہم اپنے آپ کو گنہگار سمجھتے ہی نہیں ہیں روئیں گے تو تب جب ہم سمجھیں کہ میں گنہ گار ہوں تو پہلے اپنے گناہوں کا استحال ہو کہ میں بہت گنہ گار آپ اور مجھے رونے کی ضرورت ہے اور میری گناہ جو معاف ہوں گے میرا دل جو صاف ہوگا وہ رونے سے ہوگا تو ذرا رونے کی عادت ڈالے اللہ پاک ہم سب کو رونے دھونے کی توفیق عطا کرنا حضور نے فرمایا فتح کو رو اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بناؤ اس لیے کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ جہنمی روئیں گے روئیں گے روئیں گے آنسو سوکھ جائیں گے تو پھر خون نکلنا شروع ہوگا آنکھ سے تو خون بہتا ہی رہے گا بہتا ہی رہے گا اور ان کے رونے اور آنسو اور خون سے نہریں اور ندیاں بہیں گی ان ندیوں میں اگر کشتی چلائی جائے تو کشتی بھی چلے گا اس میں اتنے آنسو روئیں گے لیکن اس وقت جہنم میں رونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا روبو قرآن شریف بھی پڑھو تو ہوتے ہوتے پڑھو ایک حدیث شریف میں ارشاد ہے ان قرآن نظر بحزن بے حضل اور عیدا لم تبكوا فتبہ قرآن تو حزن اور غمی یہ ساتھ طرح ہے تو اس کو پڑھو بھی حزن اور غمی کے ساتھ اور جب پڑھو تو رو اور اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بناؤ افسوس ہے کہ آج قرآن کو تقریب کا ذریعہ بنا لیا گیا ایک جھومنے اور وزن میں لانے اور جوش دلانے واہ ماشاء اللہ واہ واہ اس کا انداز بنا لیا گیا ہے حالانکہ بے شک تجویز بہت ضروری ہے لیکن تجویز سے زیادہ امپورٹنٹ یہ حزن اور بکا ہے اس لیے قرآن کو نازم کیا گیا ہے اور ہم دیکھتے ہیں وہ اسے خالی آتے ہیں اب بعض مرتبہ وہ جہنم کے عذاب کی آیت پڑھتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں ماشاء اللہ سبحان اللہ پھر اس وقت تو اللہ کی پناہ ماننا چاہیے اس عذاب سے اس عذاب پر کیا ماشاء اللہ لیکن احساس ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اس کو پڑھائی جا رہا ہے اس کے لیے اچھلتے ہیں کودتے ہیں جھومتے ہیں کود پڑتے ہیں مصریوں میں ایسی حرکتیں بہت ہوتی ہیں مصریوں میں تو یہ قرآن اس لیے نہیں اترا ہے قرآن کو حضور نے فرمایا نزل بحزن فقرؤوه بحزن ابن ماجہ شریف کی یہ حدیث ہے اور قرآن پڑھو تو رو اللہ کے نبی کتنا ہوتے تھے تحجد تحجد میں آپ کی چھاتی مبارک ایسے پھوٹتی تھی جیسے گرم پانی کی کیتلی پھٹ پھٹ پھٹ پھٹ پھٹ پھٹ آواز کرتی ہے تو چھاتی مبارک سے روتے وقت پھٹ پھٹ پھٹ یہ آواز آتی تھی تو ہمیں تو ان کے نقش قدم پر چلنا ہے تو قرآن کو افسوس کے ساتھ غمی کے ساتھ کے ساتھ پڑھنا چاہیے یہ ہے کی تو یہ حضور نے ایک حدیث تو میں نے یہ پڑھی جس پر اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے آپ کو بھی ایک اور حدیث بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگوں کے لیے جو فکروں کا مقابلہ نہ کر سکتے ہو ٹکر نہ لے سکتے ہو بیچارے خاموش طبیعت ہیں اپنے کام سے کام رکھنے والے ہیں ان کو کہا تم لوگ ایسی چیزوں میں نہ پڑھنا فرمایا شخن جب تم دیکھو کہ لالچ کے پیچھے پیچھے لوگ چل رہے ہیں لالچ پیدا ہو گئی ہے پیسہ پیسہ پیسہ ہرس لالچ زمین دکان مکان قبضہ یہ لے لیا وہ لے لیا اور پیسوں کے لیے ہی سب کام ہو رہا ہے یعنی بزنس پیسہ بڑھانا مال دولت میرا سکھا جانا ہڑپ کر جانا دوسروں کی چیزیں لے لینا غبن کرنا خیانت کرنا چوری کرنا کہیں سے بھی پیسے لے لینا یہ لالچ جیسے اس زمانے میں ہم دیکھ رہے ہیں شوق یہ عام ہے ہر ایک دوسرے کو ٹھگنے کی فکر میں ہے ڈاکٹر مریضوں کو ٹھگتے ہیں وکیل انسانوں کو ٹھگتے ہیں اور جہاں دیکھیں ٹھگنے کا بازار عام ہے کہیں بھی جاؤ پیسے پیسے پیسے کتنے پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں ہزاروں لاکھوں چلے جاتے ہیں معمولی قضیوں میں کیس میں بیماریوں میں سبھی ٹھگتے ہیں یہ اس کو ٹھگ رہا ہے وہ اس کو ٹھگ رہا وہ اس کو ٹھگ رہا ہے ٹھگنے کا بازار گرم ہے تو یہ شہر مخار ہے جب تم دیکھو کہ دنیا میں یہ لالچ پھیل گئی ہے وہ ہون متبان اور یہ بھی دیکھو خواہشات نفس کا پیچھا کیا جا رہا ہے ہر آدمی اپنی خواہش نفس کے پیچھے دوڑ رہا ہے خواہشات پوری کرنی ہے بس کھانا پینا پہننا اوڑھنا شادی بیاہ موج مزہ ٹیک اوے ریسٹورینٹ باہر کا کھانا لذیذ کھانا اور اس کے علاوہ ہون متبان میں یہ بھی شامل ہے بدعات کہ کسی کے ذہن میں کوئی بدت گھس گئی تو اس بدت کے پیچھے پڑ گیا ہے رسمیں رسومات ہے خبروں جی، پہ جانا چادر میں چڑھانا خوش منانا یہ بھی ہوا میں تباہ ہے کیونکہ یہ بدت جب دماغ میں جم جاتی ہے بس جاتی ہے پھر وہ نکلنے کا نام نہیں لیتی ہے پھر اس کو لاکھ سمجھائیں تو بھی ایک سے سن کر دوسرے کام سے نکال سکتا ہے نہیں ہم صحیح کر رہے ہیں بدت کو بدت سمجھتے ہی نہیں ہے تو جب یہ دیکھے کہ یہ نفس میں جو چیزیں بیٹھ گئی ہیں خواہشات ہیں بدعات ہیں لوگ اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں وہ دنیا مسلسل اور دنیا کو ترجیح دی جا رہی ہے آخرت کو نہیں آخرت کو لوگ بھول بھال گئے ہیں آخرت کو تو فن وضو ہو رہا ضرور اس کے پیچھے پھینک دیا ہے دنیا سامنے دنیا دنیا دنیا وہ دنیا موسل اور وہ جان ہر رائے والا اپنی رائے پر تعجب کر رہا ہے یعنی اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بڑا عقل مند سمجھ رہا ہے اور اپنے اپینین کے اوپر امیز ہے میرا اپینین میری رائے اور میری میری رائے میرا مشورہ میرے مشورے کے مطابق ہی ہر کام ہونا چاہیے میرے مشورے کی مخالفت کیوں کی آپ نے میں جو کہہ رہا ہوں وہی ہونا چاہیے میں صحیح ہوں آپ غلط ہیں بھائی ساری دنیا یہ کہہ رہی ہے اور آپ اکیلے وہ کہہ رہے ہیں نہیں میں اکیلا صحیح ہوں ساری دنیا غلط ہے یہ بکل ہے ہر آدمی اپنی رائے اور اپنے اپینین پر جمع ہوا ہے اڑا ہوا ہے اس سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہا ہے فرمایا سب تو پھر تم خاص اپنی فکر کرنا وجہ امرنا ہوا عوام کے مسئلے کو چھوڑ دینا جاؤ تم جانو تمہارا کام جانے مجھے اس سے کچھ لینا دینا نہیں میں تو جا رہا ہوں میں ایسے مشورے میں نہیں بیٹھتا ایسی بیٹھک میں نہیں بیٹھتا کہ جہاں پر کسی سمجھدار کا احترام نہ کیا جائے کسی عالم کا لحاظ نہ کیا جائے اور کسی کی بات نہ مانی جائے اور جہاں یہ جھگڑے وگڑے ہوں پوری اسی کا لینا دینا ہم جا رہے ہیں فعلی کبھی ہوئی یہ سطح نفسی خدا امر العام عوام کا مسئلہ چھوڑو کیونکہ جمل تمہارے سامنے ایسا زمانہ آئے گا کہ اس میں اپنے دین کو مضبوط پکڑنے والا ایسا ہوگا جیسے انگارے کو ہاتھ میں پکڑنے والا وہ انگارے کو ہاتھ میں پکڑ سکتے ہیں بالکل نہیں پکڑ سکتے وہ تو ذرا سا ہاتھ میں لگے وہ پھینک دیں گے اس کو ہاتھ جل گیا ہاتھ جل گیا ہاتھ جل گیا لال لال انگارا ہاتھ میں اس کو پکڑنا نہایت مشکل بلکہ ناممکن تو دین کو بھی مضبوط پکڑنا اتنا مشکل ہو جائے گا اتنا انگارے کو ہاتھ میں پکڑنا تو ایسے حالات میں سب چھوڑ چھاڑ کے اپنے کم سے کم اپنی عبادت اپنا جو کچھ ہے وہ کرو ایسے زمانے میں پھر وہ تیسری حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی یو خیر یہ تجربہ مواقع القبر یا پھر تم بھی دین ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ انسان کا بہترین مال چند بکریاں ہوں گی غلط چھوٹی چند بکریاں ان بکریوں کو لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چلا جائے گا یا کسی وادی میں چلا جائے گا جہاں بارش کے قطرے زمین پر گرتے ہیں یہاں تو بارش کے قطرے زمین پر نہیں گرتے گھروں کی چھت پر گرتے ہیں لیکن کھلا میدان ہو تو زمین پر بارش ڈائریکٹ گرتی ہے تو شاف الجبال و مواقع القطر یا پھر بھی ہی مینر فکر وہ اپنا دین بچانے کے لیے فتنوں سے بھاگے گا بھاگو یہاں سے ہمیں فکنوں سے کیا لینا دینا ہم اپنا اللہ اللہ کریں اور اللہ اللہ خیر صلاح اب اس اللہ موت آ جائے وہاں تک وہیں پر رہیں گے بکری کا دودھ پیتے رہیں گے اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے تو فتنوں کے زمانے میں ایک طرف ہدایت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسوں کو دی ہے جو ان فتنوں کی تاب نہ لا سکتے ہوں اور ان فتنوں کو برداشت نہ کر سکے کہیں کیا ہو رہا ہے دماغ چلا گیا ہے حدیث شریف میں ہے کہ جب امر معروف اور نہیں امیر منکر نہیں ہوگا تو فرمایا اللہ رب العزت والجلال فرماتے ہیں میں ایسا فکرہ ان پر مسلط کروں گا کہ ایک حلیم سنجیدہ آدمی کا دماغ بھی چکرا دیتے گا یا اللہ ایسے حالات بھی اللہ پاک ایسے حالات سے ہماری حفاظت فرمائے اب دوسرا پہلو دوسری طرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ایسے حالات جب نہ ہوں اور عالم اپنے علم کا اظہار کر سکتا ہو تو اس وقت عالم کو اپنے علم کا اظہار کرنا چاہیے قرآن پاک کی آیت ہے یا ایوہ الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل الہ تدین ایمان والو اپنی فکر کرو ساری دنیا بھٹکتی رہے تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوگا بشر کہ تم ہدایت کرو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایوہ الناس لا یغرنکم ہاں نہیں آئے لوگو یہ آیت تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے فرما اس سے دھوکہ نہ کھا جانا یہ تو اخیر زمانے سے متعلق ہے ورنہ اس وقت تو امر بالمعروف نہیں انل منکر کرنا پڑے گا لا یغرن تمہاری الآیت فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه اوشک اللہ بعقاب منه اس لیے کہ لوگ کسی منکر اور غلط بات کو دیکھیں اور اس پر روک ٹوک نہ کریں تو ہو سکتا ہے کہ اللہ سبھی پر ایک عام عذاب بھیج دے تو عام حالات میں تو روک تھام کرنا پڑے گا بولنا پڑے گا یہ آپ لوگوں کے لیے ہے کہ آپ اپنا علم پختہ کرو اور پھر جہاں جاؤ اور وہاں منقرات کو دیکھو تو ان منقرات کی اصلاح کی کوشش کرو غلط بات ہے تو بولو غلط بات کے بارے میں کہو کہ وہ یہ چیز غلط ہے صحیح یہ ہے اس کی اصلاح کرو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوسری حدیث میں فرمایا جہاں ارشاد فرمایا ادا ظہار البدع فکر جب بھی جہاں فتنے ظاہر ہوں وہ سبت اصحابی اور میرے صحابہ کو گالیاں دی جائیں ابیوز کیا جائے میرے صحابہ کا انسلٹ کیا جائے برا بھلا کہا جائے غالم گروجی ہو ان کے بارے میں فلوز اس وقت ایک عالم کو اپنا علم ظاہر کرنا چاہیے جب بھی آج پھیل جائیں فتنے ظاہر ہوں اور آپ عالم ہیں تو پھر آپ اپنے علم کو ظاہر کرو بولو میدان میں آؤ آستین چڑھاؤ اگر چڑھانا پڑے چینا کام کیا آ جاؤ پوچھے کیا ہے آ جاؤ مناظرہ کرنا ہے بحث کرنی ہے ڈبیٹ کرنی آ جاؤ بحث کے لیے آ جاؤ ڈسکشن کے لیے ڈبیٹ اپنا علم پختہ کرو اس مضمون پر کا مطالعہ کرو اس مضمون پر ڈبیٹ اور ڈسکشن کرنا ہے اچھی طرح اس کو سیکھ لو سمجھو اور پھر اس پر ڈبیٹ کرو اور اس کو ہراؤ اور ڈفیٹ کرو اس کو جو سامنے آیا ہے اور جو فکر فتنا کر رہا ہے اور بلاٹ نکال رہا ہے اس وقت میدان میں آنا پڑے گا پر یوز ہر عالم و علم ہو فرمایا فملم یا فعال فعالت اللہ ملائکتی اجمعین ایسے حالات میں کوئی عالم اپنا علم چھپائے اور مقابلہ نہ کرے تو اس پر لعنت اللہ والناس اجمعین سے اللہ پاک ہماری حفاظت کرے اللہ ہمیں دین کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین میں جو رکھنے ڈالے جائیں جو فطرے کھڑے کیے جائیں جو بدعات نکالی جائیں ان کو مٹانے کے لیے اللہ ہم کو استعمال کرے اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کرنا پڑے گا یہ کام علی میں کہیں گے کل کے سر مولانا یوسف آپ کنگال لی سے ملاقات ہوئی پرسوں کروں تو مولانا یوسف صاحب کو خاموش طبیعت ہیں کہیں جاتے واتے نہیں ہیں میں نے کہا مولانا صاحب آپ بڑے مزے میں ہیں ماشاءاللہ اللہ اطمینان سے اپنا پڑھاتے رہتے ہیں ہم لوگ ہیں ادھر ادھر بھاگتے رہتے ہیں کہیں ایک جگہ بیٹھتے ہی نہیں ہیں مولانا نہیں نہیں آپ تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں فر میں آپ نہیں کریں گے تو کون کرے گا یہ ہر جگہ جانا بیانات کرنا انگریزی میں بیان کرنا اور لوگوں کے دین کی حفاظت کرنے کی کوشش کرنا فطروں کا مقابلہ کرنا اس کی اس کی تو بہت شدید ضرورت ہے اور آپ تو بہت اہم کام کر رہے ہیں تو واقعی ان کی بات سے مجھے تسلی ہوئی ورنہ میں تو بہت ڈر لگا تھا کہ ہم کسی کام کے لیے کچھ کرتے نہیں ہیں لیکن مولانا یوسف صاحب کی بات سے خوشی ہوئی تسلی ہوئی ہے اور یہ ہم جاتے ہیں بہت ادھر ادھر بھاگ پور کرتے ہیں اور بیانات مقصد صرف یہی ہے کہ یہ جو غلط سلط لوگ ہیں فتنا خور لوگ ہیں وہ ہماری امت کے عقائد خراب نہ کریں امت کا ایمان خراب نہ کریں امت کی عملی زندگی خراب نہ کریں ایمان پر ثابت قدمی ہو عقیدے میں پختگی حاصل ہو عملی زندگی لوگوں کی قائم ہو جائے لوگ دین سے دور ہیں دین کے قریب آ جائیں لوگ اللہ سے دور ہیں اللہ والے بن جائیں لوگ رسول اللہ سے دور ہیں رسول اللہ کی محبت کرنے والے بن جائیں سنت سے دور ہیں سنت پر چلنے والے بن جائیں بجاٹیں کر رہے ہیں بجاٹیں ختم ہوں اور بدعت صرف یہ چالیسواں تیجا اس کا نام نہیں ہے بدت تو بہت عام مذہب ہے اور اس میں بہت سی چیزیں اس میں آ جاتی ہے جو چیز بھی شریعت کے خلاف کی جائے اور دین کا جزو بنا دیا جائے وہ بدت ہوگی تو خاموخواہ کے لیے بہت سی چیزیں جن سے ان کا کچھ لینا دینا نہیں اور باہر انٹرنیٹ کے اوپر ایسے اسکالرس اسکالرس نہیں اسپیکر وہ اسکالر بھی نہیں ہے وہ عالم نہیں ہے انہوں نے کہیں کچھ پڑھا والا نہیں ہے ہاں جی نام آتا جاتا کچھ نہیں نام محمد فاضل ایسے ہی نام رکھ دیا ہے اور اسپیکر ہیں خطیب ہیں خطیب خطیب بہت ہیں عالم بہت کم ہیں تو یہ پختگی علم کے ساتھ فتنوں کا مقابلہ کرنا اس کی بہت ضرورت ہے اور ہے ماشاء اللہ ایسے لوگ ایسے علماء جو کام کر رہے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں فتنوں کا مقابلہ کر رہے ہیں ان کے بیانات سے لوگوں کو فائدہ بھی ہوتا ہے مگر دوسرے لوگ اس میدان میں زیادہ ہیں وہ اس میدان پر قبضہ کیے ہوئے ہیں حاوی ہیں تو اس کا مقابلہ کرنا اس فتنے کو سمجھنا اور کہاں سے فتنہ آ رہا ہے اس کو دور سے دیکھ لینا اور پھر وہیں سے اس کا مقابلہ کر کے اس کو دفاع کرنا اس کی بہت ضرورت ہے اب وہ بہت فتنے ہوتے ہیں اب مثال کے طور پر یہ حیات النبی علیہ السلام اب یہاں پر آج کل اب وہاں پر عربوں میں سعودیوں میں سلفیوں میں یہ عقیدہ ہے ان لگ میں یہ تو پچھلے دنوں ہی وہ سعودی کے کوئی عالم اور ان کے ساتھ وہ جو ایک مشہور ہیں مفتی مین وہ بیٹھے ہوئے تھے تو وہ سعودی کے کوئی تھے انہوں نے اس پر یوٹیوب میں ویڈیو میں ایسا کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مر گئے ہیں نہیں تھے تو ان کے پاس خبر کے پاس کھڑے رہ کر سلام کرنے سے کیا فائدہ ان ان کو تو سنائی تو دیتا نہیں ہے تو انہوں نے مفتی سے اس کو ٹوکا چلو یہ بات انہوں نے اچھی کی کہ ٹوکا ذرا اس کو اگر کہ وہ بعض باتیں ان کی جیسی کرتے ہیں اور کبھی کبھی ہم ان پر بھی کہتے ہیں کہ یہ بات تمہاری غلط ہے مگر اس موقع پر انہوں نے اس کو ٹوکا کہ یہ تمہاری بات غلط ہے نبی شریف صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی قبر میں زندہ ہیں اور جو وہاں آ کر کے سلام کرتا ہے اس سلام کو سنتے ہیں اس کا جواب بھی دیتے ہیں حدیث شریف میں یہ مضمون ہے اور یہ جو ان میں نے ایک جگہ بہت غور کیا اس پر کہ اس کو کیسے سمجھیں اب مشیبی لمبی چوڑی باتیں کرتے ہیں لیکن ایک سمپل بات ان کا میتوں یہ میت کیا ہے صفت مشبہ کا سیدا ہے ہے نا جی اور اس میں فائل صفت مشبہ اس میں حال مستقبل دونوں کے معنی ہوتے ہیں جی؟ اچھا تو یہاں مجید سے کیا مراد ہے اس کو سمجھنے کے لیے اس کے بعد والی آیت پڑھو اس کے بعد کیا فرمایا القیامتی معلوم ہو یہاں اللہ مستقبل کی بات کر رہے ہیں کہ مستقبل میں آپ کی موت آنے والی ہے پھر دربار الہی میں مصومت ہونے والی ہے وہ کہہ رہے ہیں یہ یعنی نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ اس وقت مرے ہوئے ہیں اور یہ جو سلفی اور مماثی لوگ جو معنی لیتے ہیں کہ حضور کی کوئی جان نہیں ہے حضور مردہ ہیں اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ وہاں مسجد نبوی میں بیٹھ کر وہاں پر ایسی آیتیں پڑھتے ہیں جو بتوں کے بارے میں آئی ہیں بت کے بارے میں اللہ نے کیا کہا تین تک رحمت اللہ سناؤں وہ آ رکھو بولے اس سب مستجا تو وہ کہتے ہیں کہ ان تک لوگ لا اسماؤں دعا رکھوں یہاں پر بھی ان تک لوگ لا اسماؤں دعا رکھو لا حول ولا قوت الا بالله العلي العظيم یعنی رسول اللہ کے اوپر وہ بدھ کی آئے کو کیسے فٹ کرتے ہیں عقل نہیں ہے ان میں تو یہ ایسے لوگ عام آدمی تو کہے گا ہاں یار اس کی دلیل تو بہت مضبوط ہے چکر میں پھنس جائے گا اور وہ غلط تقریبے میں مبتلا ہو جائے گا کہ نبی جی تو موت ہو گئی ہے اسی لیے پھر وہاں پر یہ لوگ مراقب کھڑے ہوتے ہیں کسی کو سلام بھی کھڑا رہ کے نہیں پڑھنے دیتے کوئی سلام پڑھنے کے لیے چلو چلو چلو چلو اس کا ہاتھ پکڑ کے گھسیٹ کے اس کو بھگا دیتے ہیں وہاں سے کھڑے ہی نہیں رہنے دیتے کیونکہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ بس السلام علیکم رسول اللہ بول کے چلے جانے کا وہاں کھڑا رہے کچھ بولنے کا نہیں ان کے دماغ میں یہ گھس گیا ہے کہ توسل حرام شفاعت کی درخواست کرنا حرام اور یہ سب باتیں کرنا نبی سے کچھ مانگنا یہ شرک تو کہتے ہیں یہ سب شرک ہو جائے گا اس لیے شرک مت کرو یہاں سے سلام کر کے آگے چلو تو یہ فتنہ ہے اور یہ تو ایک ایک ایسی اور بہت سی چیزیں ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ہمارے یہاں کی ایسی بہت سی چیزیں ہوں گی جو آپ حضرات جانتے ہیں آپ کے علماء ہیں ربیع الاول میں طرح طرح کی چیزیں ہوتی ہیں محرم میں تعزیے نکلتے ہیں ربیع الاول میں عرس ہوتا ہے ابھی میں حضرت پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت اعظم کا کا منایا جائے گا اجمیر شریف میں پتہ نہیں کیا کیا خرافات ہوں گی تو یہ سب بدعات ہیں آپ اپنے علاقے میں جائیں اور وہاں ایسی چیزیں ہوں تو پیار سے محبت سے اچھی طرح مطالعہ کر کے اس مضمون کو سمجھ کر بصیرت کے ساتھ اس کی اصلاح کریں اور اس پہ کام کریں تاکہ دھیرے دھیرے وہاں پر محنت ختم ہو آپ کے اسلاف کو دیکھو کتنی محنت کی ہمارے گجرات میں ہندی بھی آج کی آج سے پچاس سال پہلے تو ہمارے علماء نے کتنی محنت کی راندیل سے حضرت مولانا احمد اللہ صاحب جگہ جگہ تقریریں کرنے جاتے تھے اور وہ اپنے وہ سادہ انداز میں اتنا اچھا بیان کرتے تھے کہ مسلم تو مسلم غیر مسلم بھی ان کا بیان سننے کے لیے آتے تھے کہ مولانا کے بیان میں بہت مزہ آتا ہے بولتے بہت اچھا ہے وہ ایک لہر کے ساتھ بولتے تھے جھماتے تھے ہنساتے تھے شاعری بھی پڑھتے تھے تو لوگوں کو اس میں مزہ آتا تھا تو ان, انہوں نے کتنی بداعت کو ختم کیا اور جگہوں پر آپ جائیے بھروچ ڈسٹرکٹ کے علاقے میں کتنی بداعت تھی مولانا اسماعیل منو علی صاحب کنٹھالیا وہ جگہ جگہ دیہاتوں میں گاؤں میں جاتے تھے پیپر تقسیم کرتے تھے ایک دفعہ کسی نے ان کو دھمکی سنائی کہ ہمارے گاؤں میں پیپر تقسیم کرنے کے لیے نہ آؤ مولانا کو وہ دھمکی پہنچی وہ کہے ڈالیں گے وہ کریں گے دوسرے ہی دن مولانا وہ پیپروں کا ایک پورا بستہ بھر کر کے اور اس کے گھر گئے اس کے ساتھ بیٹھے اور اس کو وہ سارے پیپر دے کر آئے گا تقسیم کرنا ہے سمجھایا پہلے اس کو کہ یہ یہ چیزیں ہیں اس میں یہ لکھا ہوا ہے ہر چیز کو تقسیم کرنا یعنی وہ دھرتے نہیں تھے اور بدعات کا مقابلہ کرتے تھے جب اتنی محنت کی تب جا کر کے ہمارے گجرات کا یہ ماحول ابھی بنا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں اگر وہ محنت نہ کرتے تو پتہ نہیں ابھی ہم بھی کتنی بدعات میں مبتلا ہوتے ہیں نوٹ آپ بھی دیکھ رہے ہیں ابھی بھی کچھ بدعات چلتی ہیں آپ رکشوں میں بعض مرتبہ دیکھیں گے وہ پانچ نام لکھے ہوں گے محمد علی حسن حسین فاطمہ لکھے ہوں گے نا یہ شیوں نے چلائی ہے ہمارے یہاں شیے کہتے ہیں یہ پنچ تن پاک یہ پانچ تن ایسے ہیں جو پاک ہیں اب ان کی وشت ان سے محبت تو کرنی ہے حضرت فاطمہ سے حضرت علی سے حضرت حضرت حسین سے لیکن اس کی محبت کے پردے میں وہ کیا کہتے ہیں کہ دوسرے صحابہ سے محبت نہیں کرنے کا دوسرے صحابہ سے بغض رکھنے کا ان سے نفرت کرنے کی اور دوسرے صحابہ کو نعوذ باللہ وہ کافر کہتے ہیں سچی بات ہے یہ جو ہیں یہ باقی تمام صحابہ کو کہتے ہیں کافر ہیں مرتد ہیں کہ حضور کے انتقال کے بعد تمام صحابہ مرتد ہو گئے تھے کیوں مرتد ہو گئے تھے بھائی اس لیے کہ حضور نے حضرت علی کو اپنا وسیع بنایا تھا خلیفہ بلا فصل بنایا تھا اور ابو بکر عمر نے ان سے خلافت غصب کر دی چھین لی اور حضور کا حکم توڑ دیا اور حضور کے حکم کو پسے پشت پھینک دیا حضرت علی کو خلیفہ نہیں بنایا خود ابو بکر خلیفہ بن گئے پھر عمر کو بنا دیا پھر عثمان کو بنا دیا تینوں خلیفہ کا ہے اور سب صحابہ نے ان کے ہاتھ میں بیعت کی تو سب صحابہ بھی کا ہے یہ ان کا عقیدہ ہے تو یہ پنچ تنخواہ کے ذمن میں وہ یہ کرتے ہیں کہ دوسرے صحابہ کی تنخیص تکفیر کرتے ہیں یہ اس, اس کی وجہ ہے اب وہ پرانے زمانے سے یہ بات چلی تھی چل رہی ہے بےچارے رکشوں والوں کو اب وہ پتہ نہیں ہے کہ یہ کیوں چلایا گیا تھا مگر چل رہا ہے ہم بھی چلتے چلو اس میں جب تک یہ عقیدے میں ان کو یہ بات پتہ نہ ہو اپنے عقیدے پہ ہیں نماز پڑھتے ہیں اور صحیح العقیدہ ہیں تو ہم اس میں زیادہ یہ نہیں کرتے زور نہیں دیتے میں ایک دفعہ یہاں آیا تھا تو کھانے کے لیے بیٹھا چچا کے ساتھ تو انہوں نے روٹی کے یوں کر کے چار ٹکڑے کیے اور چار پیس کر کے سامنے پھر کھاؤ میں نے کہا یہ چار پیس کیوں کرتے ہیں لیکن ہمارے بزرگوں نے سکھایا ہے کہ کہ حق چار یاد چاروں خلیفہ برحق ہے تو روٹی کے چار ٹکڑے کر کے کھاؤ تاکہ جب بھی کھانے بیٹھو تو یاد رہے کہ حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی چاروں خلیفہ برحق تھے میں اچھی ہے کہ بزرگوں نے سکھا دیا تاکہ جب بھی کھانے بیٹھو تو وہ عقیدہ ہمارے دل میں پیوست رہے ہاں تو یہ یہ یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی باریک ہیں لیکن وہ دور تک اس کا اثر جاتا ہے اور یہ تو دوسروں سے بھی ہم کو سیکھنا چاہیے ہمارے حضرت نے مولانا صاحب برکات و رکاتوں میں یہ کرکٹ کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہے کہ کرکٹ جو ہے وہ عیسائی گیم ہے عیسائیوں نے اس کو ایجاد کیا ہے چرچ والوں نے کیسے ایجاد کیا انہوں نے کہا ان کا عقیدہ کیا ہے ابھی کرسمس بھی چل رہی ہے چھٹیاں ہمارے یہاں ہیں ان کا عقیدہ ہے تسلیس تین ہے نا جی؟ تین خدا ہیں ان اللہ تعالی خلاص تو وہ کہتے ہیں کہ تسلیس کی حفاظت کرنی ہے اس کو بچانا ہے تو اس کے لیے تین وہ استمپ رکھے اور اس کے ساتھ ایک آدمی کو بیٹھ لے کر کھڑا کیا اور دوسرے کو کہا کہ تم ادھر سے گیند پھینکو اور اس کو گرانے کی کوشش کرو اور یہ چرچ والا پادری عیسائی ہے وہ اس کو بڑھائے وہاں سے اور اس کی حفاظت کرے سے تو اس طریقے کی جو بنیاد جو پڑی ہے اور جہاں سے وہ چلی ہے کہ تسلیس والے عقیدے سے چلی ہے وہ تو بعد میں دین بن گئی اب جو جائے وہ اس ذہن اس طرف نہ جائے لیکن اس کی جو اس کی جو بنیاد ہے اصل بیسک ہے وہ یہ ہے یہاں سے وہ تقریک شروع ہوئی ہے اور عیسائیوں نے اس کو شروع کیا ہے اب جو ہے ہماری قوم بھی کرکٹ میں بہت منہمک ہو جاتی ہے آئی پی ایل شروع ہو جاتا ہے تو پوری پوری رات جاگتے ہیں خدا کی ہاں اتنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں اتنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں کہ اللہ علام حفیظ پاگل ہو جاتے ہیں مست ہو جاتے ہیں اس میں نہ دین کے نہ دنیا کے نہ سونے کے نہ کھانے کے نہ پینے کے اور اسی کے پیچھے لڑ لگی ہوئی ہے تو یہ کون سی عقل مندی ہے کہ آدمی اپنا سب چھوڑ چھاڑ کے فکر کی جیسی لایانی لغویات میں منہمی ہو جائے اور اپنی زندگی برباد کر دے اللہ قوم کو سمجھ عطا فرمائے تو یہ باہر بہت سے اس طرح بجہات بھی اٹھیں گی فتنے بھی اٹھیں گے پھر تین لوگ بھی آئیں گے آپ حضرات جانتے ہیں آپ کے یہاں کون کون سے فتنے ہیں پہلے قادیانیت کا فتنہ تھا اب شکیلیت کا فتنہ ہے وہ کوئی شکیل بن حنیف کھڑا ہوا ہے وہ کہتا ہے میں امام مہدی ہوں اور عیسا ہوں اور فلاں ہوں جمکنا ہوں انجینئر ہے اور وہ اس سے یہ جماعت کے ساتھی جو پہلے جماعت میں جاتے تھے وہ اس کے پیچھے لگ گئے خدا تو قوت کہاں گیا دین کہاں گیا ایمان کہاں گئی باتیں اب کسی کی بات سننے کو بھی تیار نہیں ہے وہ دماغ وسط ہو جاتا ہے وہ کچھ سمجھنے سے بھی عاجز آ جاتے ہیں اپنا برین یوز نہیں کرتے ہو اپنی عقل استعمال نہیں کرتے آدمی تھوڑا سا عقل کو استعمال کرے تو بھی اس کی ایمان کی حفاظت ہو سکتی ہے ہے نا تھوڑا سا آدمی اپنی بدھی استعمال کرے ایک دفعہ میرے گھر پر میرے کچھ دوست آئے ہوئے تھے تو ان کی ایک بھانجی بھی ساتھ تھی تو مجھے کہنے لگے کہ مولانا صاحب یہ ہماری بھانجی ہے نا یہ تھوڑی کی طرف جا رہی ہے وہ یونیورسٹی میں اس کی کچھ فرینڈز ہیں وہ شیعہ ہے تو اس کو کہتے ہیں تو شیعہ بن جا تو یہ بھی شیعہ بن جائے گی چکر میں کہیں ہم کو ڈر لگ رہا ہے ایسی ایسی باتیں کرتی ہے تو ذرا آپ اس کو کوئی نصیحت کرو نہیں میں کہا اچھا ٹھیک ہے ہم لوگ فرنٹ روم میں بیٹھے ہوئے تھے آگے تو وہ لوگ پیچھے تھے لیڈیز میں دروازے پہ کھڑا رہا چونکہ وہ بے تکلفی ہے تو میں نے وہ دروازے کے پیچھے پڑنے کے پیچھے سے گھر والوں کو ان کو سلام کیا علیکم کیا حال ہے خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہے پھر وہ بچی کو بھی میں نے کہا کیا ہے آپ کی طبیعت ٹھیک ہے تو پھر میں نے پتا نہیں کس طرح سے پوچھا کوئی تم یونیورسٹی جاتی ہو کہاں تو میں نے کہا کہیں کہیں کے چکر میں نہ پڑ جانا تو اس نے ہنس دیا ماموں نے آپ کو کچھ کہا ہے میں نے کہا ہاں، ماموں نے کہا ہے تو لگے سچ بول دیا میں نے کیوں جھوٹ بولو میں نے کہا ہاں ماموں نے کہا اشارہ کیا ہے تو کہنے لگے مولانا صاحب آپ ان کو کہہ دو کہ میں کوئی شی نہیں بنوں گی میری سہیلیاں مجھ کو ایسی باتیں کہتی ہیں لیکن میں نے ان سے کہا کہ میں تمہاری شیعت مذہب کو قبول کیسے کروں جبکہ تمہارے مذہب کی بنیاد ہی بغض کے اوپر ہے صحابہ کہ تم ابو بکر سے بغض رکھتے ہو حضرت عمر سے بغض رکھتے ہو صحابہ سے حضرت عثمان سے حضرت عائشہ سے حضرت حفصہ سے صحابہ کے نام سے تو دنیا میں کوئی مذہب ایسا ہے کہ جس کی بنیاد بغض کے اوپر ہو دین کی بنیاد تو اصول قواعد رولس ریگولیشن پر ہوتی ہے بکس پر نہیں تمہاری تو پہلی بات ہی یہ ہوتی ہے کہ کوئی آدمی شیعہ نہیں بن سکتا جب تک وہ ابو بکر عمر کو گالی نہ دے اور حضرت عائشہ حفصہ کو گالی نہ دے ان کو کافر نہ دے تم تو اپنی ہر نماز میں تحیات کے اندر یوں کر کے تین مرتبہ ہاتھ مارتے ہو اور حضرت شیخین پر اور حضرت عائشہ اور حفصہ پر لانت کرتے ہو تمہارا تو عجیب عجیب سب ڈھونگ ڈھگوستے ہیں میں اس مذہب کو کیسے اختیار کروں تو آپ میرے ماموں سے کہہ دو کیا نہ کرے میں نے آکر کہا بھائی تمہاری بھانجی بہت ہوشیار ہے انشاءاللہ وہ کبھی شیئر نہیں بنے گی اپنی عقل استعمال کر رہی ہے اس کے دماغ کو اس نے کوئی دلائل کتاب کتاب نہیں پڑھا شیعہ سننے کی کوئی دلائل نہیں پڑھے صرف اپنا دماغ اس نے استعمال کیا میرا ایک دوست ہے وہ اس کی وہاں بہت بڑی بہت بڑا ویئر ہاؤس ہے گروسری کا سامان سپلائی کرتا ہے یہ جو ٹیک اوے میں بریڈ ہے ٹماٹو سوس ہے کیچپ ہے اور ڈرنکس ہیں یہ سب پورا ویئر ہاؤس ہے ٹیک اوے والے ان سے لے جاتے ہیں دکان والے اور ان کے بڑے وین ہیں ٹرک ہیں وہ ڈلیوری بھی کرتے ہیں تو ایک جگہ وہ لیسٹر سے ڈر بھی کہیں ڈلیوری کرنے کے لیے جایا کرتے تھے تو ان کا ایک گاہک جو ہے شیعہ تھا تو وہ جب بھی وہاں ڈلیوری کے لیے جائیں تو اس کو شیعت کی دعوت دیں ابھی شیعہ بن جائیں شیعہ بن جائیں شیعہ بن جائیں ہمارا مذہب بہت اچھا ہے ہمارے یہاں تو یہ بھی ہے وہ بھی ہے فلاں ہے تو ہے گاہ تھا تو اس کے ساتھ میٹھی میٹھی بات کر کے آ جائے تو ایک دفعہ اس نے بول بھی کیا تو یہ اس کو کہتے کہ دیکھ میں شیعہ گیا ایسے تو نہیں بنوں گا اگر میں شیعہ بنا بھی ہوں تو وہ تمہارے کیا ہے وہ متا متا شاید اس کے لیے بن جاؤں ورنہ ایسے نہیں بنوں گا تو وہ بالکل چپ ہو گیا اس کے بعد اس نے وہ کہنا بند کر دیا کیونکہ متا جو ہے یہ ٹیمپرری شادی شادی ایک مہینے کے لیے ایک سال کے لیے ایک ہفتے کے لیے حتیٰ کہ ایک رات کے لیے تو اب کوئی لڑکا کسی لڑکی کو کہے کہ میں تجھ سے ایک رات کے لیے شادی کرتا ہوں وہ کہے میں قبول کرتی ہوں وہاں کوئی گواہ بھی نہیں کوئی نکاح کا خطبہ بھی نہیں کوئی مہر بھی نہیں اور ہوٹل میں دونوں رات کو ساتھ سو لیے منہ کالا کر لیا اور صبح کو یہ اس کے گھر وہ اس کے گھر اس کو متا کہتے ہیں تو اس نے کہا کہ اگر وہ یہ کون سی بات ہے بے وقوف لوگ ایسا گٹا کرتے ہو یہ تو مہذب زنا ہے زنا ہے یہ تو جی۔ زنا کا ایک دوسرا طریقہ بنا رکھا ہے تم نے یہ کون سا دین ہے کون سی شریعت ہے تو اس نے اس کو صرف اپنی عقل استعمال کر کے صرف کیا کہا کہ میں ایسے ویسے تو شیعہ نہیں بنوں گا اگر بنا تو شاید وہ موٹا کے شوق میں خود دیکھوں لیکن وہ جانتا تھا کہ موٹا تو غلط ہے تو اس نے پھر اس کے بعد اس کو شیعت کا کہنا بند کر دیا تو یہ آدمی تھوڑی سی اپنی عقل استعمال کرے کہ یہ شکیلیت کا فتنہ ہے یہ کوئی انجینئر آدمی ہے یہ کہاں سے علیہ السلام بن گیا عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے نیچے اتریں گے یہ تو اپنی ماں کے یہاں پیدا ہوا ہے اور اس طرح کا دعویٰ جو کیا تھا مرزا غلام محمد ہوا نے اس کی ماں کا نام تو چراغ تھا تو چراغ کے پیٹ سے وہ نکلا ہے آسمان سے کہاں اترا ہے تو آدمی اتنی اپنی عقل استعمال کرے تو فتنہ جو ہے نا اس کو سمجھنا بہت آسان ہے تھوڑا سا تھوڑا سا آدمی اس دل میں بصیرت ہو تھوڑا سا نور ہو تو اس نور کے ذریعے اس کو فتنہ نظر آ جاتا ہے کہ یہ فتنہ ہے اللہ پاک نے یہ عجیب بات رکھی ہے کہ تھوڑا ایمان کا نور قلب کے اندر موجود ہو تو اس ایمان کے نور اور اس بصیرت سے آدمی فتنے کو دور سے دیکھ لیتا ہے کہ وہ فتنہ آ رہا ہے اب یا تو اس کا مقابلہ کرے اگر اس میں ہمت ہے اگر ہمت نہیں ہے تو منہ پھیر کر دوسری طرف چلا جائے تو آج کے بیان کا خلاصہ ایک دو چیزیں ہوں کہ اگر فتنے کی کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں تب تو وہ پہلا مضمون کہ آپ اپنی حفاظت کر لو اپنے دین کو بچا لو چپ چاپ سے اپنی مسجد میں بیٹھے رہو اپنا قرآن شریف پڑھتے رہو تحجد پڑھو عبادت کرو اور اللہ اللہ کرو بس اور کسی سے کچھ لینا دینا نہیں خاموش طبیعت چپ چاپ بن رہو اور اسی میں آفیت ہے بہت آفیت ہے صوفیہ کرام کی زندگی بہت آفیت والی تھی ابراہیم الحم رحمۃ اللہ علیہ گوشہ نشی میں چلے گئے تھے نو سال تک گوشہ نشی میں رہے تھے کہ بعد میں پانچ نیچے اترتے تھے کچھ کام کر کے محنت مزدوری کر کے آٹھ چھ دن کے لیے کچھ لڈو وڈو بنا کے اوپر چلے جاتے کھاتے رہتے پانی پیتے رہتے عبادت کرتے رہتے بڑی آفیت میں تھے اور تنہائی میں ہی بہت آفیت ہے سکون ہے اطمینان ہے جی اگر وہ کام سمجھیے کہ کریں بہت اچھا ہے اور اگر وہ نہیں آپ فتنوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں تو فتنوں کا مقابلہ کریں اور ان فتنوں کو ختم کریں اس میں بہت ثواب ہے ہاں فتنوں کا مقابلہ کرنے کا ثواب کچھ اور ہی ہے یہ عام ایک احمد کے ثواب سے بہت آگے بڑھا ہوا ہے اس لیے کہ اگر ایک عالم فتنے کا مقابلہ نہیں کرے گا تو نہیں کرے گا کون کرے گا عالم ہی کو کرنا پڑے گا اور اسی سے عالم کا درجہ بھی بڑھے گا ایک عالم جب فتنوں کا مقابلہ کرے گا تو اللہ اس کا درجہ بہت بڑھائے گے آپ ماضی کو دیکھ لو امام احمد ابن حمد رحمۃ اللہ علیہ کیوں اتنے مشہور ہیں حالانکہ ان کے زمانے میں بہت خوشی علماء تھے اللہ نے ان کو شہرت جو دی ہے فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے القرآن کے فتنے فتنے کا مقابلہ کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی مقبولیت انہوں ان کے سامنے بھی یہ سب آئے تھے حنابلہ کے جو امام احمد کے ماننے والے تھے اور وہ بہت غلو کر رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کاغذ جس پر قرآن لکھ دیا جائے یہ بھی قدیم اور جو قرآن پڑھے وہ بھی قدیم اور جس زبان میں جس قلب میں آ جائے وہ بھی قدیم امام بخاری نے کہا یہ کہاں کی بات کر رہے ہو یہ تو سب مخلوق ہے کاغذ بھی مخلوق ہے زبان بھی مخلوق ہے وہ ہونٹ بھی مخلوق وہ دل بھی مخلوق ہے ان کو تم نے کہاں سے قدیم کہہ دیا مقابلہ کیا تو اس پر امام بخاری کو پریشانی ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لو ابو جعفر منصور کے ساتھ قضا کے اوپر مجبور کیا اور وہی نہیں وہاں پر خلافت کے بارے میں اختلاف تھا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک رائے تھی اور اس پر وہ جمے رہے گھرے رہے اسی پر ان کو شہید کر دیا گیا زہر ملا تھا تو یہ فتنوں کا مقابلہ کیا انہوں نے ابو بکر صدیق کی سنت ہے وہاں پر جب وہ فتنہ مسلمہ تجاب کھڑا ہوا فتن ارتدار کھڑا ہوا فتن زکات کھڑے کھڑا ہوا صدیق اکبر کیسے ڈٹ کر مقابلہ کر کے اس وقت کچھ صحابہ پڑ گئے تھے حضرت عمر نے کہا کہ امیر المومنین یعنی یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں اسامہ کا لشکر کو آپ بھیج رہے ہیں مدینہ خالی ہو جائے گا مدینہ کی حفاظت نہیں ہوگی اگر باہر سے لوگوں نے مدینہ پر حلہ بول دیا تو ہم سب یہیں کس کے ختم ہو جائیں گے تو آپ اس لشکر کو یہی رہنے دیں گے اور مدینہ کی حفاظت کیجیے ہمارے کیپیٹل سٹی کو محفوظ رکھنا زیادہ ضروری ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا ارے عمر یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ عجب بار وقوار اجبار تم جاہلیت میں تو اتنے زبردست پاور والے تھے اور اب اسلام میں آتے ہو پہنچے پوچھے گئے مجھ کو ایسے مشورے دے رہے ہو میں زندہ رہوں اور دین میں نقص آ جائے ہو نہیں سکتا قسم خدا کی اگر باہر کی فوجیں آئیں اور مدینے کی عورتوں کو ان کے بال کی چوٹیوں سے گھسیٹ ہے تو میں اس کو بھی برداشت کر لوں گا لیکن ان فطروں کا مقابلہ ضرور کروں گا اور حضرت صدیق اکبر اب جب وہ حضرت عمر نے دیکھا کہ صدیق اکبر تو اتنے جوش میں ہیں سمجھ لیے کہ بھائی ان کے بڑے میاں کے سامنے کچھ نہیں بولنے کا یہ جو کہہ رہے ہیں صحیح ہے وہی ہاتھ ہے اور پھر بڑے میاں نے بڑی ترتیب سے کام کیا ادھر ادھر خطوط لکھی بکا مکرمہ خط لکھا نبی جہل کو شرحبیل ابن حسنا کو کہ تمہارے پاس جتنے فوجی کے سولجر ہیں صحابہ سب کو میرے پاس بھیجو یہاں پر فتنے کھڑے ہوئے مقابلے کی ضرورت ہے ادھر خط لکھا ادھر خط لکھا اور تھوڑی ہی دن میں مدینہ منورہ فوجیوں سے بھر گیا پھر حضرت عمر نے حضرت صدیق اکبر نے ان کو متوجہ کیا تم اس جہت میں جاؤ تم اس جہت میں جاؤ تم اس جہت میں جاؤ اور فتنوں کو ختم کرتے کرتے فنا جگہ شام کے علاقے میں ملو مرتدین کا مقابلہ کیا مانجی جی نے زکات کا مقابلہ کیا اور جو آبائی دین کی طرف لوٹنے والے تھے ان کا مقابلہ کیا اب جب فوجیں وہاں سے گزری تو سب لوگوں نے سوچا کہ یار یہ تو فوجوں کی فوجیں روانہ کر رہے ہیں ان کی تو طاقت بڑی مضبوط ہے اور اب وہ ڈھل گئے سہن پہ مدینے پر حملہ کرنے کا جو سوچ رہے تھے وہ بھی پڑ گئے اور اور حضرت صدیق کے اکبر نے حکم دیا کہ جس علاقے میں تم جاؤ تو وہاں پر دیکھ لینا جو لڑنے کے لیے سامنے آئے ان سے مقابلہ کر کے ان کا دماغ درست کرنا اور جو صحیح راہ پر قائم ہو انہی میں سے کسی کو وہاں امیر بنا کر وہاں کے کچھ لوگوں کو اپنی فوج میں شامل کر کے اپنے ساتھ لے لینا صحیح لوگوں کو صحیح علیمان لوگوں کو اس طرح سے بڑھتے بڑھتے بڑھتے آگے بڑھے اور پھر جہاں جمع ہوئے وہاں مسلمہ کا زار کا بہت بڑا فتنہ تھا تیس ہزار جنگجو فوجی وہاں کھڑے تھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں بڑی زبردست گمسان لڑائی ہوئی اور اس میں بارہ سو صحابہ شہید ہوئے ان بارہ سو میں سے سات سو حافظ قرآن تھے لیکن مسلمہ کو ختم کیا اور اس فتنہ ارتداد کو نمٹایا اور بالکل ختم کر دیا سبا چک کر دیا اس کو ایک سال گزرا لگا حضرت ابو بکر صدیق کو سارے فکروں کی سرکوبی لیے اور پھر اسلام سیٹ ہو گیا حفاظت ہو گئی تب حضرت عمر کو سمجھ میں آیا کہ صدیق نے اس وقت جو بات کہی تھی وہ ہی صحیح تھی کہ فتنوں کا مقابلہ ہی صحیح تھا یہاں رہ کر کے اپنا تحفظ کر کے تو شاید ادھر سے کوئی آتا تو ادھر سے آتا تو ادھر سے آتا ہم کتنا دفاع کرتے ہم نے اقدام کیا اور ان کا مقابلہ کر کے ختم کیا وہ صحیح اسٹریٹجی تھی وہ صحیح ترتیب تھی صدیق کی بات صحیح تھی ہمارا مشورہ غلط تھا اور اسی جنگی یمامہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر کو جمع القرآن کا مشورہ دیا کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ اگر اسی طرح صحابہ حفاظ شہید ہوتے رہے تو قرآن شریف ضائع ہو جائے گا آپ اس کو ایک جگہ جمع کرا دیجیے پھر حضرت صدیق اکبر نے اس کو مختلف پارٹوں سے زید ابن ثابت کے ذریعہ ایک مصحف میں جمع کروایا تو یہ فتنوں کا مقابلہ صدیق اکبر آپ دیکھیے عبادت میں صدیق اکبر سے آگے بہت لوگ ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ ہمیشہ دہرز ہے اور قرآن شریف ہر تیسرے روز ختم کرتے تھے اور کتنی عبادتیں کرتے تھے لیکن درجہ ان کا بڑھا ہوا نہیں ہے درجہ صدیق اکبر کا بڑھا ہوا ہے صدیق اکبر کے دل میں کوئی بات تھی ما فضلكم رقم ابو بکری کثرت صلاة و سیام بلاکن بشئی ان کے قلبی ہیں سعین کا قول ہے کہ صدیق اکبر تم میں سب سے افضل اس لیے نہیں ہے کہ وہ نماز بہت پڑھتے تھے روزے بہت رکھتے تھے ان کے دل میں کوئی بات تھی اس لیے وہ سب سے افضل ہے تو یہ فطروں کا مقابلہ کرنا پڑے گا آپ حضرات کی ابھی محنت سے کرو اپنا علم خوب پختہ کرو اچھی طرح مطالعہ کرو کتابیں دیکھو بہترین عالم بنو اور اس کے بعد باہر جاؤ تو اپنے علم کی نشر و اشاعت کرو جہاں جہاں فتنوں کی سرخوبی ہو سکتی ہو فتنوں کا مقابلہ ہو سکتا ہو تو مقابلہ کرو ہر کہیں بھی ویسی چیز ہو نا تو اس مضمون کو پہلے اچھی طرح اسٹڈی کر لینے گا اس کو پڑھ لیا اس کے بعد اس کا ڈسکشن کرو بحث کرو اس معاملے میں دیکھو ایک دفعہ ہمارے یہاں یہ حجاب کا مسئلہ تھا پرسٹن یونیورسٹی سے ہمارے ایک دوست کا فون آیا کہ مولانا صاحب بس میں پوری کرتا ہوں معاف مولانا صاحب زیادہ ٹائم کے لیے ان کا فون آیا کہ مولانا صاحب یہ حجاب کے بارے میں یہاں پر گورنمنٹ بھی کچھ نقاب پر بین لگانے کی باتیں ہو رہی ہیں تو یہاں یونیورسٹی میں بھی بہت چیلی گوئیاں ہو رہی ہیں تو آپ ذرا آ سکتے ہیں کہ پینل میں کچھ لوگ بیٹھنے والے ہیں اور اس میں بحث ہونے والی ہے تو آپ بھی اس میں ذرا شامل رہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ کی موجودگی اور حاضری وہاں ہو میں نے کہا چھوڑو یار مجھے ایسی چیزوں سے یہ نہیں ہے نہیں نہیں مطلب آپ آؤں فائدہ ہوگا میں نے کہا اچھی بات ہے میں آؤں گا میں نے کہا کیا ٹاپک ہے کہا حجاب پر بات کرنی ہے حجاب اس کے فوائد اور اس پر ہونے والے اعتراضات اور جو لوگ کہتے ہیں وہ میں نے کہا بہت اچھا تو میں نے پہلے گھر بیٹھ کر اچھی طرح اس کو اسٹڈی کیا اول تو حجاب کے بارے میں ہمارے قرآن دلائل احادیث کی روسی دلائل پھر میں نے یہ دیکھا کہ وہ جو مخالفین ہیں وہ کیا کہتے ہیں تو بی بی سی کی ویب سائٹ پہ میں گیا اس پہ کچھ حجاب کے آرٹیکلس تھے وہ میں نے پڑھے میں نے سوچ سمجھا کہ یہ گوروں کے ذہن میں کیا بات ہے حجاب کے بارے میں ان کی سوچ کیسی ہے وہ کیوں حجاب کو پسند نہیں کرتے ہیں تو وہ باتیں اور مین مین پوائنٹ جو تھے وہ میں نے نوٹ کر لیے کہ اس میں یہ یہ چیزیں یہ ان کے اشکالات ہیں پورا مضمون بہت سی چیزیں میں نے لکھ لی اور بہت سی چیزوں میں پھر میں نے یہ بھی دیکھا کہ بے حجابی کے جو نقصانات ہیں اس پر خود گوروں کے جو مضامین تھے وہ اخبار میں کچھ آئے تھے وہ میں نے پڑھے کہ وہ کہتے تھے کہ ننگا پن اور فحاشی بحاشی اور اس کے ذریعے سے کیا کیا نقصانات سوسائٹی میں ہو رہے ہیں وہ میں نے کچھ نوٹ کیے سارا مضمون میرا تیار ہو گیا اس کے بعد میں وہاں یونیورسٹی میں گیا تو وہاں کاؤنسلر صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے ایم پی صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے اور لیکچر پوسٹ کیے وہ رپورٹر بھی بیٹھے ہوئے تھے اور ہماری کچھ دو تین عورتیں بھی ایسی آئی ہوئی تھیں جو دیوی پوچھی تھیں حجاب کے معاملے میں ہمارے مختار ماسٹر صاحب بھی تھے اور میں بھی میں نے اس کو مختار کو کہا مختار سارے ڈسکشن شروع ہونا اس کے پہلے مجھے تو دس منٹ بیان کرنے کے لیے دینا پھر جس کو جو سوال پوچھنا ہے وہ کرے انہوں نے جی ان سے کہہ دیا کہ مولانا صاحب کو ہم نے اسپیشل بلایا ہے مولانا صاحب پہلے تھوڑی دیر بیان کریں گے پھر آگے بحث ہوگی میں وہ تو لوگ بیٹھ کر بولتے ہیں ٹیبل پر میں تو کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہو کر وہیں ٹیبل کے اوپر میں نے بیان شروع کیا دس کے بجائے پندرہ بیس منٹ میں نے اس میں میں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 کھلا ہے چھاتی کھلی ہے اور بال کھلے ہیں کان کی بالیاں کھلی ہیں ہاتھ بازو کھلے ہیں اس طرح اس کو قرآن نے کہا بلا تبر وجنا تبر وہ جل جائے اولا تو وہ جو تھا اس کو ختم کرنے کے لیے قرآن نے یہ لباس و تقوا کا حکم دیا اور لباس جو ہے اس طرح دھیرے دھیرے اسٹیج سے آیا اور پھر میں نے کہا کہ میں نے بی بی سی کا آرٹیکل پڑھا تو اس میں لکھا کہ بھئی حجاب اور نقاب کے بارے میں قرآن کی کوئی عادت نہیں ہے میں نے کہا کہ یہ بی بی سی والوں کی مسٹیک ہے قرآن پاک میں حجاب کا سات مقامات پر تذکرہ ہے چار جگہوں پر سورہ نور میں تین جگہوں پر سورہ احزاب میں کہیں فرمایا متان بس الراض کہیں فرمایا کہیں فرمایا بالاندین یہ سب جسم چھپانے کی باتیں ہو رہی ہیں تو بی بی سی کے مضمون میں یہ جو لکھتا ہے کہ ان کی غلطی ہے اور وہ صحیح نہیں اور پھر اس کے ان کے جو اور کچھ سوال آتے وہ جواب دیے بس وہ جو بیان میں نے کیا نا سب پر سنا کا تھا اور وہ جو اشکالات وغیرہ لے کر آئے تھے تو میرے بیان ہی میں سب اشکال کا جواب ہو گیا اب انہوں نے پوچھا جی کسی کو کچھ سوال ہے وہ پوچھ ہی نہیں رہا ہے پھر کسی نے کچھ کسی نے کچھ ادھر ادھر کی وہ بحثیں بحثیں شروع ہوئی مگر وہ جو ان کا زور تھا وہ ہمارے بیان سے ہی ٹوٹ گیا تھا پھر بحثیں ہوں گی میں بھی پھر اس میں میں نے پھر مجھے ایک بات اللہ نے دل میں ڈالی میں نے کہا کہ بھائی آپ لوگ بی بی سی کے آرٹیکل میں ایسا کہا ہے کہ لڑکیوں کو زبردستی نقاب پہنایا جاتا ہے ان کے ماں باپ ان کو فورس کرتے ہیں کہ پہنو تو میں نے کہا کہ یہاں پر بہت سی نقاب والی لڑکیاں آئی ہیں بہت سی لڑکیاں آئی ہیں جنہوں نے نقاب والی لڑکیوں کو بلایا ہے میں نے کہا کہ آپ لوگ کہتے ہو کہ فورس کر کے زبردستی پہناتے ہیں تو میں ایک سروے کرنا چاہتا ہوں یہاں جتنی نقاب والی بچیاں ہیں مجھے بتائیے کہ ان میں کتنی بچیاں بائی چوائس اپنے اختیار سے اپنی خوشی سے نقاب پہن رہی ہیں ذرا ہاتھ کھڑا کریں سب لڑکیوں نے ہاتھ کھڑا کیا کہ ہم اپنی خوشی سے پہن رہی ہیں اچھا جی ہاتھ کی ضرورت دو میں نے کہا اب کتنی لڑکیاں ماں باپ کے مجبور کرنے کی وجہ سے نقاب پہن رہی ہیں وہ ہاتھ کھڑا کر ایک نے بھی ہاتھ کھڑا نہیں کیا میں نے کہا دیکھیے سو فیصد ہنڈریڈ پرسینٹ اپنی خوشی سے پہن رہی ہیں آپ کی بی بی سی کی سروے غلط ہے اس میں جو کہا ہے کہ مجبور کر کے پہنایا جاتا ہے غلط ہے بس وہ جو پروگرام ہوا سارا سناٹا ہو گیا اس کا رپورٹ اوپر پہنچا الحمدللہ تو ہماری گورنمنٹ بھی ذرا نرم انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ فرانس والے نقاب بین کریں لیکن ہم لوگ نقاب کو بین نہیں کریں گے وہ شوق سے پہنتی ہیں پہننے تو یہ کبھی آپ کو ایسا موقع پیش آئے تو آپ ایسے ہی جا کے نہیں بیٹھ جانے کا ورنہ آپ کا دماغ چکڑا جائے گا آپ کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں آپ پہلے اس مضمون کو اچھی طرح سلی کر لیں اپنے دلائل بھی پڑھ لیں سامنے والے کے دلائل بھی پڑھ لیں دونوں میں جو اشکال وغیرہ ہے وہ شریعت کا فین کی رولنا فین کی رولنا فین کی رکولنا تو وہ کی لکولنا آپ کو سب پڑھنا پڑے گا تب جا کر کے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ بحث کیسے ہوتی ہے اور آپ مناظرہ مباحثہ اچھی طرح سیکھ لیں اس کے بعد آپ جائیں اور ایسے فطروں کا مقابلہ کریں انشاءاللہ اللہ اللہ آپ سے دین کا خود کام دیں گے انشاءاللہ اور فطروں کی بھی ہوگی اور آگے دین آگے بڑھے گا اور آپ کو اجرا سوال ملے گا اللہ پاک ہمارے یہاں بیٹھنا کہنا سننا قبول فرمائے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے اللہ ہمیں اپنے دین کی خدمت کے لیے استعمال بھی کر اور اللہ آپ سب حضرات کو علم نافع عطا فرمائے عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے رزق واسع عطا فرمائے اللہ ہم سب کو اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب اور وہ دعا شروع میں میں نے جو کہی تھی وہ مت بولنا ہر نماز کے بعد تین مرتبہ رب زدنی علما بھی پڑھ لینا اور ساتھ ہی اللہ عمر مستعمل بن بھی پڑھ لیا کرنا اور اللہ علم واسعا وشفاء شفا فن لکھا اس دعا کا بھی اہتمام کرنا اس سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا ٹھیک ہے مولانا جنید صاحب جزاک اللہ مولانا صاحب کا شکریہ ہمیشہ مولانا جنید صاحب ہم کو یہاں آپ کی خدمت کا موقع دیتے ہیں میں کہیں بھی ہوں کہ کسی طرح زبردستی ان کو گھسیٹ کے لے آئے اللہ پاک ان کی محبت کا ان کو بہترین بدلہ نصیب فرمائے اور آپ کے اس مدرسے کو اللہ پاک چار چاند لگا دے اس کو مزید ترقی عطا فرمائے ہو گیا جی نرو شریف پر دعا کر لیتے ہیں شریف پڑھو سبحانك اللهم وبحمدك نشهد لا اله الا انت نستغفرك ونتوب إليك اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى كل ما ذكره الذاكرون وكل ما غفل عن ذكره الغافلون اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا من القوم الكافرين رب ارحم وأنت خير الراحمين اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا واسترنا واجبرنا واهدنا وارفعنا إنا لما أنزلت إلينا من خير فقراء اللهم اغفر لجميع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فرج القرب عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم استر واجبر واحفظ واهدي أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الإيمان اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الفائزين المهديين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وزدنا علما وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا وعلا واسعة وشفاء من كل داء اللهم أغننا بالعلم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغنومنا وقلوبنا يا رب العالمين اللهم ذكرنا منه منه ما ما نسينا وعلمنا اللہ عمد نامنسی وڈلما جہلنا رقنا تلاوت النہا جالا حجت يا یا الحمد الراہمین فضل و کرم سے ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے پوری پوری مغفرت فرما دیجیے اللہ پوری امت پر رحم کر دیجیے پوری امت پر کرم کر دیجیے اللہ پوری امت کے لیے ہدایت کے فیصلے فرمائیے پوری امت کی حفاظت فرمائیے ہر قسم کے فتنوں سے بچائیے ظاہری فتنوں سے بھی حفاظت فرمائیے اور باطنی فتنوں سے بھی حفاظت فرمائیے چھوٹے فتنوں سے بھی حفاظت فرمائیے اور بڑے فتنوں سے بھی حفاظت فرمائیے مسیح دجال کے فتنے سے بھی حفاظت فرمائیے محیا اور مماد کے فتنے سے بھی حفاظت فرمائیے عذاب قبر سے بھی بچائیے اور عذاب جہنم سے بھی اپنی پناہ نصیب فرمائیے اور عالم اس وقت اس مبارک مجلس میں اس مدرسہ میں ہم مبارک مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارا یہاں بیٹھنا اٹھنا بیٹھنا کہنا سننا قبول فرمائیے یا اللہ یہاں معصوم بچے ہیں یا اللہ ان کے صدقے تو فیل میں ہم سب کی مغفرت فرما لیجیے یا اللہ ہماری دعائیں قبول فرمائیے یہاں آپ کے بہت سے اللہ محبوب اور مقبول بندے ہیں حدیث شریف پڑھانے والے اساتذہ ہیں سفید ریش بزرگ ہیں یا اللہ ان کی برکت سے ہماری دعائیں قبول فرمائیے یا اللہ اس مدرسے کی حفاظت مدد فرمائیے اللہ اس کو ظاہری اور باطنی ترقیات سے مالا مال فرمائیے تعلیمی اور تعمیری ترقی نصیب فرمائیے یا اللہ طلبہ کو محنت سے پڑھنے کی توفیق عطا عطا فرمائیے فرمائیے علم علم پختگی نصیب نافع فرمائیے جو بچے حفظ کرتے ہیں ان کے لیے حفظ آسان فرمائیے قرآن پاک کو ان کے سینوں میں محفوظ فرمائیے اور یا اللہ ان کو بہترین حافظ اور عالم اور دین کا دائی اور خادم بنائیے اور یہاں سے جائیں تو خوب دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے یا اللہ ہر طرح کی خیر اور برکت سے مالا مال فرمائیے اور ہر قسم کے شرور اور فتنوں سے حفاظت فرمائیے یا اللہ مدرسے کی بانیوں کو بھی جزائے خیر عطا فرمائیے جو مرحومین انتقال کر گئے ان کو غریق رحمت فرمائیے ان کے درجات بلند فرمائیے ان کی قبروں پر اپنی رحمتیں نازل فرمائیے اور یا اللہ جو اساتذہ ہیں ان کی خدمات بھی قبول فرمائیے جو خادمین ہیں یا اللہ ان کی خدمت قبول فرمائیے جو مدرسے کی مدرسے میں چندہ دے دینے والے ہیں